دو مرغیاں بعض چشموں کی مچھلی کا تذکرہ تو یہاں ضمناً آ گیا اس کے علاوہ بھی غلامی کے بہت سارے آثار موجود ہیں جن کی اصلاح بہرحال لازم ہے اور الحمد جہاد کی برکت سے اصلاح کا عمل شروع ہو چکا ہے کسی بھی قوم میں مسلسل غلامی کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے مثلا نمبر ایک باہمی اختلافات کا جنون کی حد تک شوق نمبر دو محبت اور نفرت میں بے حد شدت یعنی اعتدال کا فقدان نمبر تین احساس کمتری اور اس کی وجہ سے عجیب قسم کا تکبر نمبر چار اپنوں سے زیادہ غیروں پر اعتماد نمبر پانچ عمل میں کمزوری اور زبانوں کی تیزی نمبر چھ طاقت کسی قدر بھی ہو اس کا ناجائز استعمال نمبر سات اور اشیاء کا استعمال اور جنسی بے راہ روی نمبر آٹھ حد سے بڑی ہوئی مفاد پرستی نمبر نو جھوٹ نمبر دس بزدلی اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا وغیرہ وغیرہ آج امت مسلمہ عمومی طور پر اور اس کے کئی طبقے خصوصی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان میں غلامی کے اثرات دن بدن تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے اور وہ اعلیٰ صفات انہیں نصیب فرمائے جو اسلام کا ترہ امتیاز ہیں بات کشمیری فرن سے چل رہی تھی اور کافی دور نکل گئی سجاد صاحب نے اس نوارد مجاہد کا تعارف کراتے ہوئے بتایا یہ اسلام آباد اننت ناگ کے رہنے والے ہمارے مجاہد ساتھی بائی رئیس ہیں یہ ایک زمانے تک تنظیم کے ضلعی کمانڈر بھی رہے ہیں اور آج کل ناظم مالیات کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں نیز میرے خصوصی دستے کے رکن بھی ہیں یہ دستہ مجاہدین کے اخلاق و اعمال پر نظر رکھتا ہے تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں تعارف کے بعد تعلق اور محبت میں اضافہ ہوا تو ان کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل ہونے لگیں معلوم ہوا کہ وہ حرکت الانصار کے ضلعی کمانڈر بھائی سکندر جاوید احمد ڈبرا کے دست راست ہیں اور انڈین آرمی کے خلاف کئی کامیاب کاروائیاں کر چکے ہیں ان کے پاس انڈین آرمی سے چھینی ہوئی کاربن رائفل بھی تھی جو میں نے ان سے جلدی جلدی سیکھ لی بھائی رئیس اس سفر میں کچھ وقت ہمارے ساتھ رہے ہماری گرفتاری کے بعد کوٹ بھلوال جیل میں ان کا خط آیا جس میں انہوں نے بے حد محبت اور غم کا اظہار فرمایا اور لکھا کہ میری زندگی کی آخری آرزو یہ ہے کہ میں مولانا راکم الحروف کی ابتدا میں ایک نماز ادا کروں جیل میں ان کا خط پڑھ کر ان کی محبت اور یادیں تازہ ہو گئیں اور پھر جب ہم تہاڑ جیل میں تھے تو وہاں پر بھائی رئیس کے شہید ہونے کی خبر بھی آ گئی اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے سجاد صاحب اور بھائی رئیس آگے کے سفر کی ترتیب بنانے لگے بھائی رئیس نے کمانڈر سکندر کو بھی اطلاع کر دی میری بھی کل بھی تمنا تھی کہ بھائی سکندر سے ملاقات ہو جائے ان کے ساتھ دیرینہ تعلق تھا اور ان کے بے لوس کارنامے دل میں ان کی عقیدت بڑھاتے رہتے تھے بھائی رئیس رابطے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ سکندر صاحب یہاں سے کافی دور ہیں ان تک پیغام پہنچ چکا ہے اور وہ ہماری اگلی منزل پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں گے لیکن سکندر کے ساتھ ملاقات مقدر نہیں تھی ہم اگلے دن انہیں ملے بغیر گرفتار ہو گئے پھر جب ہم مقوبت خانے سے گزر کر جیل پہنچے تو بھائی سکندر کا تفصیلی خط ہمیں ملا جس میں انہوں نے ملاقات نہ ہونے کی وجوہات کا تذکرہ کیا تھا مختصر یہ کہ جب انہیں ہمارے پہنچنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے دوسرے مجاہدین کو وہیں چھوڑ کر فوراً سفر شروع کر دیا رات ہو جانے کی وجہ سے انہیں سواری نہ مل سکی تو وہ ایک بغیر لائٹوں والے موٹر سائیکل پر ایک ساتھی کے ہمراہ روانہ ہو گئے ساتھی ہاتھ میں ٹارچ لے کر سامنے روشنی کرتا تھا اور بھائی سکندر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتے تھے اس دوران دو تین بار وہ گر بھی پڑے اور انہیں چوٹیں بھی آئیں لیکن انہوں نے سفر جاری رکھا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہم اگلی منزل سے بھی روانہ ہو چکے تھے دوپہر کے وقت انہیں بھائی رئیس کا مختصر وائرلیس پیغام ملا کہ بزرگ گرفتار ہو چکے ہیں اور میں زخمی ہوں یہ پیغام سن کر بھائی سکندر نے اپنے تمام مجاہدین کو جمع کر کے پندرہ دن تک دشمن پر دیوانہ وار حملے کیے اور ان مختلف کیمپ کو نشانہ بنایا جہاں دشمن ہمیں رکھ سکتا تھا پندرہ دن کی خون ریز لڑائیوں کے بعد انہیں دکھ اور مایوسی نے گھیر لیا اور اس وقت سے وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طرح ہمیں رہا کرایا جائے پھر ہماری گرفتاری کے تین ماہ بعد انہوں نے برطانیہ کے دو شہریوں کو اغوا کر لیا اور ان کے بدلے ہماری رہائی کا مطالبہ کیا حکومت ہندوستان اس مطالبے کے آگے جھک چکی تھی کہ حرکت الانصار کی قیادت نے بھائی سکندر کو ان دونوں برطانوی شہریوں کے رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا یہ تھا بھائی سکندر کے اس تفصیلی خط کا خلاصہ جو انہوں نے کمانڈر سجاد صاحب کے پاس کوٹ بھلوال جیل میں بھیجا تھا اس خط میں انہوں نے حرکت الانصار کی مرکزی قیادت کے بارے میں کچھ شکوے بھی لکھے تھے اور اس عظم کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ اپنے اسیر ساتھیوں کی رہائی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ہمارے لیے محبت اور تسلی کا یہ خط زخموں پر مرہم کی طرح تھا اس کے بعد جب ہمیں تہاڑ جیل منتقل کیا گیا تو وہاں خبر آئی کہ بھائی سکندر اب حرکت الانصار کے چیف کمانڈر بنا دیے گئے ہیں کمانڈر سجاد صاحب جو کشمیر میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بے حد فکر مند رہتے تھے یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ امانت اس کے حقدار کو مل چکی ہے سجاد صاحب بھائی سکندر کی سجاعت حسن انتظام اور مقبولیت کے بے حد معترف تھے اور اکثر ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے مگر جیل ہی میں قیام کے دوران ہمیں سکندر کے شہید ہونے کی خبر بھی سننے کو ملی یقیناً یہ خبر ہمارے لیے حد افسوسناک اور غم خیز تھی مگر ہم کمانڈر سکندر شہید رحمہ اللہ کو رش کی نگاہوں سے دیکھنے ان کی جدائی پر صبر کرنے اور ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سکندر شہید رحمہ اللہ کا نام معروف زمانہ الفاران معاملے سے بھی جڑا چکا تھا انشاءاللہ اللہ آگے چل کر اس کا بھی تفصیلی تذکرہ ہوگا فی الحال یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد اننت ناگ میں داخل ہونے کے بعد ہم عرفی طور پر بھائی سکندر کے مہمان تھے لیکن ہم اپنے میزبان سے ملاقات نہ کر سکے کمانڈر سجاد خان رحمہ اللہ نے بھائی رئیس رحمہ اللہ سے مشورے کے بعد آگے کے سفر کے لیے گاڑی بدلنے کا ارادہ کیا چنانچہ ہم تینوں رات کی تاریکی میں اپنی پہلی گاڑی اپنے میزبانوں کے پاس چھوڑ کر دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے وہاں موجود ایک اور کشمیری مجاہد نے اپنا فرن اتار کر مجھے پہنا دیا اور گلے مل کر پرتپاک انداز میں ہمیں رخصت کیا سجاد صاحب رحمہ اللہ نے کسی کے ہاتھ دو مرغیاں بھی منگوا لی تھیں انہوں نے دونوں ذبح شدہ مرغیوں کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا مقبوضہ کشمیر میں کام کرنے والے مجاہدین جب شہروں میں ہوتے ہیں تو اپنے معاونین کے گھروں میں قیام کرتے ہیں اور کھانا بھی وہی کھاتے ہیں اور کشمیر کے غیور مسلمان مجاہدین کے قیام و تعام کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ نہایت خوشی کے ساتھ اپنی استعداد سے بڑھ کر مجاہدین کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض مجاہدین اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے جنگ زدہ کشمیری بھائیوں پر کسی طرح کا ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالیں سجاد صاحب بھی انہی مجاہدین میں سے تھے وہ اگلی منزل پر اپنے مہمان راکم الحروف کو اچھا کھانا کھلانا چاہتے تھے اور ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ اس کھانے کا بوجھ میزبان کے کندھوں پر نہ پڑے چنانچہ انہوں نے دو مرغیوں کو ذبح کر کے گاڑی کی ڈگی میں رکھ لیا اور ہم تینوں افراد کا قافلہ اسلام آباد کے ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں کی طرف روانہ ہوا جہاں ہم نے کمانڈر ابو غازی اور بہت سارے دوسرے مجاہدین سے ملاقات کرنی تھی